کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے عالمگیر پیغام کو بیان فرمایا چنانچہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر فرماتے ہیں ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم بلا شبہ یہ قرآن ایسے طریقے کی ہدایت دیتا ہے جو بالکل سیدھا ہے عزیز دوستو یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے جو آج ہمارے سامنے کتاب کی شکل کے اندر یہ موجود ہے اور یہ قرآن کریم ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مسلسل تئیس سال تک نازل ہوتا رہا اور نازل ہوتے ہوئے تقریباً چودہ سو صدیہ گزر گئی لیکن جس حالت کے اندر اس وقت قرآن نازل ہوا تھا بیعین ہی آج ہی انہی الفاظ کے ساتھ ہمارے سامنے یہ قرآن موجود ہے اس کے اندر ایک حرف یا ایک جملے کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی ورنہ اس کے بالمقابل اللہ کی نازل کردہ دوسری تمام کتابوں کے اندر ان کے ماننے والوں نے اپنی اپنی طرف سے تبدیلی کر دی چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یحرفون الکلم ام موادعی ونسو اس آیت کا خلاصہ یہ کہ یہود و نصارہ نے ان تمام نے اپنے اپنی طرف سے ان کتاب کے اندر تحریف اور تمرین کر ڈالی تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ایسے لوگوں کے بارے کے اندر ایسے لوگوں کے اوپر لعنت بھی فرمائی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فویل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون کہ بڑی تباہی تو ان لوگوں کے لیے ہیں اور سو برباد ہو جائیں گے ان کے وہ ہاتھ کہ جو اپنے ہاتھوں سے کتاب کو بدل سدل کر لکھ ڈالتے ہیں اور ان کی برباد ہو جائے گی ان کی وہ کمائی جو انہوں نے حاصل کی اور دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی تباہی تو ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو اپنے ہاتھوں سے کتاب کو بدل صدر کر لکھ ڈالتے ہیں اور لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہی ناصل ہوا اور ان کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ کچھ نقدی وغیرہ مل جائے عزیز دوستو قرآن و حادث میں بہت سے شواہد موجود ہے جن سے یہ بات واضح معلوم ہو جاتی ہے کہ دوسری تمام کتابوں کے اندر تبدیلی ہو گئی اور اس کا نتیجہ بھی یہ ہوا کہ اس کے ماننے والے شرک اور بت پرستی کا شکار ہو گئے اسی طرح دیرے دیرے یہ کتاب کے فائدے ختم ہوتے گئے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ قرآن کریم چودہ سو سال پہلے جس جس طرح جس حالت کے اندر وہ نازل ہوا تھا بے ہی آج بھی انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے اس کے اندر ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہوئی چنانچہ صدیوں پرانا ایک واقعہ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے قرآن کریم کی تفسیر کے اندر یہ موجود ہے کہ خلیفہ مامون کا زمانہ تھا خلیفہ مامون کے زمانے کے اندر ان کے دربار کے اندر کبھی کبھی علمی مسائل کے اوپر بحث ہوا کرتی تھی جب ایک مرتبہ بحث شروع ہوئی تو ایک مرتبہ ایک یہودی آیا جو شکل و صورت کے اعتبار سے اور لباس کے اعتبار سے بڑا ممتاز آدمی معلوم ہوتا تھا بڑا اچھا آدمی معلوم ہوتا تھا لیکن جب اس آدمی نے گفتگو شروع کی تو بڑے نرالے انداز کے اندر اس آدمی نے گفتگو شروع کی اور ان کا کلام بھی بہت ہی فصیح اور بریک تھا جس سے خلیفہ مامون بھی بڑا متاثر ہو گیا آخرکار جب مجلس ختم ہوئی تو خلیفہ مامون نے اس کو اپنے قریب بلا کر پوچھا کہ اے بھائی کیا تم اسرائیلی ہو تو اس یہودی نے جواب دیا کہ جی ہاں اس بات کے اندر کوئی شک نہیں میں اسرائیلی ہوں تو خلیفہ مامون نے اس کا امتحان لینے کے لیے اس یہودی سے کہا کہ اگر تم اسلام قبول کر لوگے اگر تم مسلمان ہو گئے تو ہم تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے ہم تمہیں اپنے گلے سے لگائیں گے تو جب یہ جواب سننا تھا کہ اس یہودی نے فوراً خلیفہ مامون کو انکار کر دیا کہ میں اسلام لانا اسلام میں نہیں لاؤں گا میں اپنے باپ دادا کے مذہب کو میں نہیں چھوڑ سکتا تو خلیفہ مامون بھی سمجھ گیا کہ یہ ایمان لانے والا نہیں ہے بہرحال جب ایک سال گزر گیا تو ایک سال کے بعد وہی آدمی مسلمان ہو کر آیا وہی یہودی جو مسلمان ہو کر واپس آیا اور جب دوسری مرتبہ خلیفہ مامون کے دربار کے اندر علمی بحث ہو رہی تھی اس وقت اندر آ کر وہ حاضر ہو گیا تو اس وقت انہوں نے اسلامی فقہ کے اوپر لاجواب تقریر کی جس کی وجہ سے خلیفہ مامون بھی بڑا متاثر ہو گیا پھر اس دفعہ بھی جب مجلس ختم ہوئی تو خلیفہ مامون نے اس یہودی کو بلایا اور اس سے سوال کیا کیا تم وہی آدمی ہو جو گزشتہ سال آئے تھے تو اس آدمی نے کہا کہ جی ہاں میں وہی آدمی ہوں کہ لاسٹ ایئر میں وہی آیا تھا تو تو خلیفہ نے نے پھر ان سے سوال کیا کہ جب آپ آپ آئے تھے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا آخر آپ نے اسلام کے اندر کون سی ایسی بات دیکھی اسلام کے اندر آپ نے کون سی ایسی خوبی دیکھی کہ جس کی وجہ سے آپ مسلمان ہو گئے تو عزیز دوستو اس آدمی کا جواب سنیے وہ کہنے لگا کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جب میں آپ کے پاس آیا تھا اور آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی تھی اور میں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا لیکن میں جب آپ کے پاس سے چلا گیا تو میں نے ہر مذہب کی تحقیق کرنا شروع کی اور ہر مذہب کی صحیح اور غلط کو پہچاننے کی میں نے کوشش کی چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک خود نویش خاتب بھی ہوں میں اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری کتابیں اچھی قیمت کے اندر بک جاتی ہے چنانچہ وہ فرماتا ہے کہ میں نے سب سے پہلے سب سے پہلے میں نے توڑے کے تین نسخے لکھے اور اس کے اندر میں نے اپنی طرف سے تبدیلی کر دی اس کے اندر رد و بدل کر دیا پھر اس کو میں نے تین نسخوں کو لے کر یہودیوں کے پاس پہنچا تو یہودیوں نے دیکھے ہوئے بڑی خوشی خوشی کے ساتھ ان کو قبول کر لیا جب میں اس کے اندر کامیاب ہو گیا تو جب دوسری مرتبہ میں نے انجیل کے تین نسخے لکھے اور اس کے اندر بھی میں نے اپنی طرف سے رد و بدل کر دیا اور پھر اس کو میں لے کر عیسائیوں کے پاس پہنچا تو عیسائیوں نے بھی بڑی خوشی کے ساتھ ان کو خرید لیا پھر اسی طرح میں نے قرآن کریم کے تین نسخے لکھے اور اس قرآن کریم کے اندر بھی میں نے اپنی طرف سے رد و بدل کر دیا کمی زیادتی کر دی اور پھر میں اس کو لے کر مسلمانوں کے پاس پہنچا وہ فرماتے ہیں کہ حیرت مجھے اس وقت ہوئی کہ جب میں مسلمانوں کے پاس پہنچا تو مسلمانوں نے خریدنے سے پہلے اس کی تحقیق کرنا شروع کی کہ کہیں اس کے اندر رد و بدل تو نہیں ہوا کہیں اس کے اندر کمی زیادتی تو نہیں ہوئی جیسے ہی انہوں نے فوراً تحقیق کرنا شروع کر دیا جیسے ہی ان کو کچھ گڑبڑ معلوم ہوئی اور کمی زیادتی معلوم ہوئی تو فوراً مجھے واپس کر دیا اور لینے سے انکار کر دیا تو وہ یہودی کہتا ہے اس وقت اس واقعے سے مجھے سبق ملا کہ واقعیتاً یہ قرآن بھی سچا ہے واقعیتاً یہ کتاب سچی ہے اور اس کا اٹھانے والا بھی سچا ہے اور واقعتاً یہ کتاب محفوظ ہے تو عزیز دوستو اس واقعے سے ہمیں ہماری سمجھ کے اندر یہ بات آ گئی کہ یہ قرآن چودہ سو سال پہلے نازل ہوا تھا آج بھی انہی الفاظ کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سچا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی سچا ہے آج تک اس کے اندر کمی زیادہ دی ہوئی نہ انشاءاللہ قیامت تک ہوگی ورنہ عزیز دوستوں کفار اور مشرقین کے ایک بڑی جماعت نے اس بات کی فکر مند رہی کہ کسی نہ کسی طرح اس قرآن کو اس قرآن کے چیلنج کو ختم کر دیا جائے اور صفحہ ہستی سے اس کا نام بالکل مٹا دیا جائے لیکن چودہ سو سال تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پوری قوم نے ایری چوٹی کا زور لگایا لیکن وہ بطور مثال کے ایک جملہ بھی وہ نہیں پیش کر سکی تو عزیز دوستو قرآن کریم کے اندر خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں عزیز دوستو یہ قرآن کریم ایک ایسا قرآن ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تاثیر رکھی ہے پہلے زمانے کے اندر جو لوگ کافی تھے وہ جب وہ قرآن سنتے تھے تو وہ بھی متاثر ہو جاتے تھے اور متاثر ہو کر وہ بھی ایمان کے اندر داخل ہو جاتے تھے وہ بھی کلمہ پڑھ لیتے تھے تو فیر بن عمر رسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کے اندر آتا ہے کہ وہ قبیلہ دوس کے بہت ہی بڑے شاعر تھے پہلے وہ ایمان نہیں لائے تھے اور مکہ کے بہت ہی بڑے شاعر تھے جب مکہ کے اندر داخل ہوئے تو مکہ کے قریشوں مکہ کے کافروں نے ان کو بہت ہی سمجھایا دیکھنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہرگیز نہ ماننا ان کی بات کے اندر بڑا اثر ہے انہوں نے ہر خاندان کے اندر دو دو حصے کر دیے چنانچہ بن عمر دوسری فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ کے اندر داخل ہوا تو میں نے اپنے دونوں کانوں کے اندر روئی ڈال دی تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میرے کان کے اندر نہ پڑے جب وہ داخل ہو گیا کچھ دین کے بعد دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر مشغول ہے نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے ہیں تو فرما دے ہیں کہ میں نے اپنے دل کے اندر سوچا کہ میں بھی شاعر ہوں میں کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں ہوں لاؤ ذرا بات تو سنو کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں تو یہ سوچ کر انہوں نے اپنے کان کے اندر سے روئی نکالی اور انہوں نے سننا شروع کیا ابھی تو دن آئے سنی تھی کہ ان کا دل تڑپنے لگا فوراً کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پہنچا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا دیجئے اور یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تو عزیز دوستو یہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے اسی طرح فضل بن ایاز رحمت اللہ علیہ کے بارے کے اندر آتا ہے کہ وہ بہت ہی بڑے ڈاکو تھے اور وہ ڈاکہ ڈالا کرتے تھے جب ایک مرتبہ رات کو ڈاکہ ڈالنے کے لیے گئے تو اچانک ان کے کانوں کے اندر کچھ آواز آئی تو وہ فوراً اسی وقت رک گئے اور انہیں محسوس ہوا کہ یقیناً کسی گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے قرآن کی تلاوت کو سنا تو قرآن کی آیت نے ایسی ان کے دل کے اندر ایسی تاثیر دکھائی کہ اسی وقت سجدے کے اندر گر گئے اور اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور ایسی دعا کی اور ایسے مظاہرے کیے کہ آج اول کے علماء کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے دوستو واقعیتاً یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے تو قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کتاب کہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے کہ کہ لوگوں کو ظلمات کی طرف سے روشنی کی طرف لانے والی ہے یعنی جو لوگوں کو ظلمات سے روشنی کی طرف لا رہی ہے اور یہ ایک قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے عزیز دوستو اس قرآن کریم کے اندر بارے کے اندر آتا ہے کہ یہ قرآن کریم کا دیکھنا بھی عبادت ہے قرآن کریم کا پڑھنا بھی عبادت ہے اور قرآن کریم کا پڑھانا بھی عبادت ہے اور قرآن کریم کا سننا بھی عبادت اور قرآن کریم کا سننا بھی عبادت اور قرآن کریم کا حافظ بننا ایک بہت ہی بڑی عبادت ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار قرآن سکھنے کی ترگیب دی اور بار بار قرآن پڑھنے کی ترگیب دی اور بار بار ہمیں قرآن کی فضلت بیان فرمائی چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان حشرہ کے اندر ہر آدمی اپنی مدد کے انتہائی خواہش مند ہوگا ایک ایک نیکی کے لیے تڑپتا ہوگا اس وقت یہ قرآن حسین و جمیل شکل کے اندر اس آدمی کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور مخاطب ہو کر کہے گا کیا تم مجھے پہچانتے ہو وہ آدمی کہے گا کہ میں نہیں پہچانتا قرآن قرآن خود کہے گا کہ میں وہی ہوں کہ جس دنیا کے اندر جس کے ساتھ تو محبت کیا کرتا تھا جس کی تو تلاوت کیا کرتا تھا اور جس کی تو تعظیم کیا کرتا تھا اور میں وہی ہوں کہ رات کے وقت تو اپنے اپنی نیند کو خراب کر دیتا تھا اور میری تلاوت کیا کرتا تھا پھر اس کے بعد وہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب لے جائے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف انعامات سے اس آدمی کو نوازیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو اپنے سر کے اوپر تاج پہنائیں گے اور اتنا ہی نہیں ان کے والدین کو بھی قیمتی لباس پہنائیں گے تو ان کے والدین بھی تعجب کریں گے کہ اے باری تعالی ہمیں یہ کیوں کر ملا ہم تو اس کے لائق بھی نہیں تھے تو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ اے میرے بندو یہ تمہاری اولاد کی بدولت ہے کہ جس کو تم نے قرآن کریم پڑھایا تدیس دوستو واقعیتاً یہ قرآن عجیب و غریب کتاب ہمیں ملی ہے فرما دے وَإِذَا قُرِيَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم توجہ کے ساتھ سنو اور خاموش رہو لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحمت برسائی جائے عزیز دوستو ہم نے دنیا کے اندر وہ میگنیٹ کو دیکھا ہے کہ وہ لوہے کو اپنی طرح کس طرح کھینچتا ہے اسی طرح یہ قرآن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب کہ ہمارے دل کا برتن بھی صحیح ہو بارش کتنی ہی مسلادھار برسے لیکن برتن ہی الٹا ہو تو ایک قطرہ بھی اس برتن کے اندر نہیں جائے گا اور قصور بارش کا نہیں ہے قصور اس برتن کا ہے کہ اس کا رخ صحیح نہیں ہے اسی لیے اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب ہمارے دل کے برتن صحیح ہوں گے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے دلوں کے اندر اتر دی جائے گی ایک صحابی کے بارے کے اندر آتا ہے کہ وہ ایک صحابی تحجد کے وقت اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے اور تحجد کی نماز کے اندر قرآن کریم ہی کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کے قریب ایک گھوڑا بندہ ہوا تھا اور ایک چھوٹا سا بچہ چارپائی کے اوپر لیتا ہوا تھا وہ صحابی فرماتے ہیں کہ دل میرا یہ دل میرا دل چاہتا تھا کہ میں ذرا زور سے تلاوت کروں میں زور سے تلاوت کرنے لگا تو وہ گھوڑا بھڑکنے لگا تو میرے دل کے اندر یہ خواب پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھوڑے کے کی وجہ سے اس بچے کو کو نقصان پہنچے تو میں نے اپنی تلاوت آہستہ کر دیا اسی طرح سافوری رات اسی طرح گزر گئی جب تحجد کی نماز ختم ہو گئی تو میں نے اپنے دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اٹھائے تو میں نے دیکھا کہ کچھ روشنیاں میرے سر کے اوپر سے آسمان کی طرف واپس جا رہی ہے بہار میری سمجھ میں نہیں آیا لیکن وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر فجر کی نماز کے پاس پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو میں تحجد کی نماز پر رہا تھا اور میرا دل یہ چاہتا تھا کہ میں زور سے تلاور کروں لیکن میرے قریبی ایک گھوڑا بندہ ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ بجکتا تھا جب میں زور سے تلاوت کرتا تھا تو وہ گھوڑا بھیڑکنے لگتا تھا اور میرے دل کے اندر یہ خوف پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گھوڑے کے بھیڑکنے کی وجہ سے یہ بچے کو نقصان پہنچ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی تلاوت کو آہستہ کر دیا لیکن جب میری نماز ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میں جب میں نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ کچھ روشنی آسمان کی طرف جا رہی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ اللہ اللہ کے کے کے بندے یہ آسمان تبارک و تعالیٰ فرشتے تھے جو آپ کا قرآن سننے کے لیے زمین کے اوپر آئے تھے اگر تم ساری راہ زور سے تلاوت کرتے رہتے تو آج مدینہ کے لوگ بھی فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو حدیث دوستو یہ قرآن کریم ہے اور صحابہ جب صحابہ کی زندگیوں کے اندر جب قرآن کریم اترتا گیا ان کے دلوں کے اندر جب قرآن کریم اترتا گیا تو فوراً اسی وقت ان کے عمل کرتے تھے جب تک ایک آیت کے اوپر عمل نہیں ہوتا تھا وہ آگے نہیں بڑھتے تھے اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کے اندر آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک ایک مہمان آ گیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باندی سے کہا کہ جاؤ مہمان کے لیے کچھ کھانا تیار کر کے لاؤ عزیز دوستو ہم جانتے ہیں کہ اس وقت وہ زمانہ تو فقر و فاقہ کا زمانہ تھا گھر کے اندر کچھ بھی نہیں تھا لیکن کچھ شوربہ پڑا ہوا تھا کچھ سالن بچا ہوا تھا جس کے اندر سے کچھ شوربہ پڑا ہوا تھا وہ باندی اس شوربے کو گرم کر کے لائی جب وہ گرم کر کے واپس آ رہی تھی اور دروازے کے اندر وہ داخل ہوئی تو ان کو اچانک لگ گئی اور وہ سارا گر گیا جس کی وجہ سے اس کے کچھ چھیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پر بھی لگ گئے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سارا شوربہ بھی گر گیا اور کچھ چھیٹے میرے بدن کے اوپر بھی لگے ہیں تو بڑے غصے ہو گئے جب باندی نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے کے اندر ہے تو وہ باندی بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج سے واقف تھی فوراً اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایمان والوں کی یہ شان بیان فرمائی ہے یہ صفت بیان فرمائی والقادمین الغیب کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ غصے کو پینے والے ہوتے ہیں تو فوراً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جا میں نے اپنے غصے کو پی لیا پھر باندے کہنے لگی کہ والعافین عن الناس اور مسلمان کی صفت تو یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جا میں نے تیری غلطی بھی معاف کر دی تو باندے کہنے لگی واللہ یحب المحسنین کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نیک و کو پسند کرتا ہے تو جب امام حسین علی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو کہہ دیا کہ جا میں نے تنہیں آج سے آزاد کر دیا تو عزیز دوستو ذرا اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام ایک ایک آیت کے اوپر عمل کرتے تھے کہ ایک ایک آیت ان کے دلوں کے اندر اتری ہوئی تھی اسی طرح ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کے اوپر پڑاؤ ڈالا اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ آس کی رات چوکی داری کون کرے گا تو اس کے لئے فرمایا کہ آس کی رات جو چوکی داری کرے گا اس کی وجہ یہ کہ دو آدمی چوکی داری کریں گے اور دوسرے سارے لشکر سو جائیں گے تو چنانچہ دو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم چوکی داری کے لئے تیار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہاڑ ایسا نہ ہو کہ رات کے وقت دشمن ہمارے لشکر کے اوپر حملہ کر دے اور ہمارے لشکر کو نقصان پہنچائے چنانچہ وہ دونوں صحابی پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چل چڑھ گئے تھوڑی دیر تو بیٹھے رہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم آخر کب تک بیٹھے رہیں گے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جب رات ختم ہوا ہے جب رات بڑھنے لگے اور ہماری نیند لگ جائے اور دشمن ہمارے لشکر کے اوپر حملہ کر دے اور ہمارے لشکر کو نقصان پہنچائے اور ہماری چوکی داری کے اندر کوٹا ہی ہو جائے چنانچہ دونوں صحابی نے آپس کے اندر مشورہ کیا کہ ایک ابھی تھوڑی دیر کے لیے سو جائے جب وہ اٹھے گا تو دوسرا سو جائے گا چنانچہ یہ مشورہ بھی ہو گیا اور ایک صحابی سو گئے اور دوسرے صحابی جاگتے رہے تھوڑی دیر ادھر ادھر دیکھتے رہے لیکن اس کے بعد ان کے دل کے اندر خیال آیا کہ میں کب تک ان لوگوں کو دیکھتا رہوں گا لاؤ ذرا دو رکعت نفل نماز پڑھ لوں انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی اور سورہ کہف پڑھنا شروع کر دیا سورہ کہف پڑھتے رہے پڑھتے رہے اور اچانک دشمن آ نکلا اور دشمن نے دیکھا کہ سارا لشکر سویا ہوا ہے یہ اچھا موقع ہے حملہ کرنے کا لیکن اس لشکر پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ایک آدمی کھڑا ہے تو اس اس دشمن نے وہاں سے سے پر ایک تیر مارا صحابی کو لگا اور کھل شروع ہو گیا پھر دوسرا تیر مارا تو صحابی کے دل کے اندر یہ بات ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دل کے میرے بدن سے خون نکلتا جائے اور میں بے ہوش ہو کر گر جاؤں اور میں اپنے بھائی کو میں نہ جگاؤں اور میرے بھائی کو بھی پتہ نہ چلے اور دشمن ہمارے اوپر حملہ کر دے اور اگر حملہ کر دے گا اور ہمارے لشکر کو نقصان پہنچ جائے گا یہ تو چوکی داری کے اندر کوٹاہی ہوگی تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے سلام پھیر دیا اور اپنے دوسرے بھائی سے وہ صحابی کہنے لگے کہ اگر مجھے دشمن کا حملہ خطرہ نہ ہوتا تو میں تیر پر تیر کھاتا رہتا اور نماز کو پڑھتا رہتا یہاں تک کہ سورہ کہف کو ختم کرتا اور میں اپنی نماز کو ختم کرتا عزیز دوستو یہ صحابہ کرام کتنے خلوص کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوں گے وہ کیسے اللہ کیسے اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھتے ہوں گے کہ نماز کے کیسی مزہ رہی ہوگی تو عزیز دوستو آج بھی ہماری اپنی زندگی کو قرآن کریم کے مطابق لانے کی ضرورت ہے آج ہماری ہر زندگی ہماری چوبیس گھنٹے کی زندگی قرآن کریم کے مطابق آ جائے اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے ایک مرتبہ حضر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی آدمی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے حضر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے اخلاق دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھ لو دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کریم کے مطابق ہوتی تھی ہمیں بھی اپنی زندگی کو ہمیں اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے دوسرے بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجنا من النار اللهم اجنا من النار مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا کریم ہمارے سگیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما مولا کریم ہم نے بے شک رات کے اندھیریوں میں دین کے اجالے میں بھی گناہ کیے ہیں مولے کریم تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا کریم تیری نعمتیں ہم پر بارش کے قطروں کی طرح برستی رہی ہم ان کو استعمال کرتے رہے اور تیری نافرمانیاں کرتے رہے مولا کریم تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا کریم ہماری خطاؤں کو معاف فرما مولا کریم ہماری لگزشوں کو معاف فرما مولا کریم تو ہی ایک معاف کرنے والا ہے مولا کریم تو ہماری گناہوں کو معاف فرما مولا کریم تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں مولا کریم تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا کریم مغفرت والے عشرے کے اندر ہم سب کی مغفرت فرما مولا کریم ہم سب کی مغفرت فرما مولا کریم ہمارے زندوں کی مغفرت فرما مولا کریم ہمارے مردوں کی مغفرت فرما مولا کریم تو ہمیں سے جس کو بھی زندہ رکھ اسلام کے اوپر زندہ رکھ اور ہمیں سے بھی جس کو بھی موت دے مولا کریم ایمان کے اوپر ہم سب کا خاتمہ نصیب فرما مولا کریم ہم سب کو چھوٹی بڑی تمام بیماریوں سے حفاظت فرما مولا کریم جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما مولا کریم ہم سب کو عافیت عطا فرما مولا کریم ہم سب کو عافیت عطا فرما مولا کریم نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرما مولا کریم رمضان کے مبارک کے روزے کو قبول فرما مولا کریم ہمارے روزوں کو قبول فرما مولا کریم ہماری تلاوت کو قبول فرما مولا کریم ہماری تراویح کو قبول فرما مولا کریم ہماری زکوٰۃ زکات خیرات کو قبول فرما مولا کریم ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما مولا کریم حرام روزی سے ہم سب کی حفاظت فرما مولا کریم حرام روزی سے ہم سب کی حفاظت فرما مولا کریم اخلاص والی زندگی نصیب فرما مولا کریم اخلاص والی زندگی نصیب فرما مولا کریم ہماری اولاد کو نیک صالح بنا مولا کریم ہمارے اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی دھنڈک بنا مولا کریم ہمارے والدین کے حال پر رحم فرما مولا کریم آدھ اولاد جو بھی ترقی کر رہی ہے مولا کریم تیرا فضل اور والدین کی دعاؤں کی برکت سے ہیں مولا کریم تو ہمارے والدین کے حال پر رحم فرما مولا کریم تو ان کے گناہوں کو معاف فرما مولا کریم تو انہیں آفیر ادا فرما مولا کریم وہ دنیا کے جس کونے کے اندر بھی ہو مولا کریم تو نے عافیت عطا فرما مول کریم ہمیں ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما مول کریم قبر کی سختی سے حفاظت فرما مول کریم موت کی سختی سے حفاظت فرما مول کریم قیامت کے دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما مول کریم جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے مول کریم ان تمام کے دائر مقاصد کو پورا فرما ربنا تقبل منا انك انك انت انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا التواب الرحيم سبحان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين